وكل وكل بدعة ضلالة ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں یہ سورت کی میں نے پہلی آیت تلاوت کی ہے آج کا جو خطبہ ہے سورت القحط کے کچھ اہم بیان کردہ واقعات پر ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب اور سورت القحف اور دیگر تمام صورتوں کو سمجھنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے توفیق نصیب فرمائے یہ سورت القحف قرآن پاک کی بڑی عظیم ترین صورتوں میں سے ہے اس کے بڑے فضائل وارد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان من کرا سور من کرا سورت من یوم ما بین الجمعتین او کما السلام جو انسان جمعے کے دن سورت القحف کی تلاوت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک جمعے سے لے کر کے دوسرے جمعہ جو پورا ایک ہفتہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پورے ہفتے بھر کے لیے اس کے لیے نور ایمان پیدا کر دیتے ہیں جو نور ایمان ہفتے بھر اس کو برائیوں سے روکتا ہے اور نیکی پر اسے آمادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جمعے کے دن اس صورت کے تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے صحیح مسلم کی حدیث سے دوسری بڑی اہم فضیرت نبی علیہ السلام نے یہ بیان کیا کہ آپ نے ساتھ نمایا من حافظ عشر آیات من اول سورت اسے فتنت الدجال او کما قال علیہ السلام آن فرمائے لوگوں دین اور ایمان کے لیے سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے لیکن جو انسان صورت الطحب کی ابتدائی دس آیات کو یاد کر لیا اللہ تعالیٰ اسے فتنے دجال سے محفوظ رکھیں گے اسی کے ساتھ ذرا اس واقعے پر غور کریں کہ نبی علیہ السلام شام کے پاس ایک صحابی نبی علیہ شام کے زمانے میں ایک صحابی اپنے گھر میں ایک کنارے ان کا بچہ سویا ہوا تھا اور اسی کے اندر ایک طرف ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا رات کو تحجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے انہوں نے کراد شروع کی سورت القحف پڑھنا شروع کیا یہ ہے سورت القحف کا مقام و مرتبہ جب انہوں نے پہنا شروع کیا تو ان کا گھوڑا اچھلنے لگا کودنے لگا انہیں نے جب وہ جب خاموش ہو گئے وہ سوچتے ہیں شاید کہ میرے گھوڑے نے کوئی جانور دیکھا ہوگا جس کی وجہ سے بدک رہا ہے فلما سکا تھا جب وہ خاموش ہو جاتے تو گھوڑا بھی اپنی جگہ پر اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا پھر جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو گھوڑا پھر اچھلنے لگتا اس طرح سے کئی بار انہوں نے یہ تجربہ کیا آخر میں سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو گھوڑا اچھلتے ہوئے میرے بیٹے کے قریب آ جائے اور اگر اس نے اپنی ایک ساپ اپنا ایک پیر اپنا میرے بچے پر رکھا تو میرا بچہ تو ختم ہو جائے گا اس لیے فوراً انہوں نے کراط کو روک دیا اور سلام پھیرنے کے بعد فوراً کمرے کے اندر ادھر ادھر دیکھے کوئی جانور نظر نہ آیا کہتے دروازہ کھول کر کے باہر جب نکلا تو میں نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا لائٹوں سے سجا سجایا خوبصورت محل ہمارے دروازے کے سامنے سے آسمان پر چہتا جا رہا ہے اوپر کی طرف جا رہا ہے کہتے یہاں تک کہ ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا صبح سویرے میں نے فجر کی نماز نبی السلام کے پیچھے پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد میں نے اپنا واقعہ بتایا تو آپ نے ساتھ روایا دل کا سکین تو یہ کراط باقی رکھنا یہ سلسلہ باقی رکھنا وہ سکینہ تھا جو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے تمہارے تلاوت قرآن سورت القحد کی تلاوت کی وجہ سے تمہارے یہاں نافل ہو رہا تھا اور یہ بھی یاد رکھو رکھو اگر تم اس طرح سے پڑھتے رہے تھے تو سکینہ ایسے ہی تمہارے گھر پر چھایا رہتا اور صبح سویرے مدینے سیبا کے سارے لوگ اس سکینے کو دیکھ لیتے یہ بڑی اہم صورتوں میں سے ہے سورت القح اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے چار بڑے اہم واقعات بیان کیے ہیں ان میں سب سے پہلا واقعہ یہ ہے اصحاب کہاب کہاف کا اصحاب کہاف کا واقعہ اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ ایک پورا ملک کافر تھا بادشاہت تھی ان نہ چند نوجوان اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دیا چند نوجوان مسلمان ہو گئے جب مسلمان ہو گئے اب پورے قوم کے اندر ہنگامہ کھڑا یہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے نیا دین لائے ہیں قبول کیے ہیں اور پورے ملک کو تباہ کریں گے دہشت گردی پھیلا دیں گے اور یہ ہوگا دنیا بھر کے جو زمانے میں دینداروں کو بدنام کرنے کا ایک سلسلہ تھا خوب اچھی طرح سے بدنام کیا یہاں تک کہ بادشاہ کے سامنے ان نوجوانوں کی پیشی ہوئی بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے انہوں نے کہا با... نوجوانوں نے کہا بات اصل یہ ہے ہم چند نوجوان ہیں اللہ نے ہم کو دین کی بصیرت تا کی ہدایت دیا ہم مسلمان ہو گئے ہیں یہ میری قوم اللہ کے روا پتا نہیں کس کی کس کی پوجا کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے بعد بادشاہ نے ان کو مہلت دیا جاؤ ذرا سوچ سمجھ لو اس دین کو چھوڑ دو نئے دین کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ چند نوجوان بادشاہ کے دربار سے نکلے اب ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے یا تو دوبارہ دین اسلام کو چھوڑ کر کے قوم کے شرکیہ اور کفری مدح دین کو قبول کرے اور یا تو ان کو قتل کر دیا جائے یا جیل میں ڈال دیا جائے لیکن اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کو استقامت نصیب فرمایا اللہ تعالیٰ آج بھی مسلمانوں کو استقامت عطا کرے استقامت کا مطلب یہ دین کی حفاظت اور دین پر قائم رہنے میں جتنی بھی مشکلات اور نقصان اٹھانا پڑے سب کو برداشت کر لے لیکن دین کا دامن نہ چھوڑے ساری رکاوٹوں پر آپ ڈٹ کر کے مقابلہ کریں دین پر قائم رہے اس کو استقامت کہا جاتا ہے اللہ نے انہیں استقامت نصیب فرمائی اور وہ اپنا چند نواز نوجوانوں نے کہا ہم لوگ دین سے تو نہیں باز آ سکتے اور یہاں رہ کر کے اپنے دین پر عمل ہی نہیں کر سکتے اس لیے فاویلا سے فلاں جگہ ایک غار ہے پہاڑوں کے درمیان چلو اس غار میں گھس جاتے ہیں امید ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے ہم اس غار میں چلے جائیں گے اللہ تعالی ہماری ضرور حفاظت کرے گا اور کوئی نہ کوئی راستہ اللہ ضرور نکالے گا گاؤں کو چھوڑا پراپرٹیاں چھوڑی جائیداد کو ترک کیا بڑے بنائے بنگلے اور گھر چھوڑا اہل ویال کو ترک کر دیا صرف اپنے دین کو بچانے کے لیے اس گار میں جا کر کے گھس گئے لیکن رب العالمین نے بڑا کرم کیا تقریباً تین سو نو سال تک جب وہ وہاں گار میں گھسے اللہ تعالیٰ نے پوداروں اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا سلایا کہ تین سو نو سو سال تک تین سو نو سال تک سوئے رہے اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے لیے ہوا کا انتظام کیے ہم نے ان کے لیے دھوپ کا انتظام کر دیا ونو کلین بدات تشمان بڑے خوش نصیب نوجوان تھے رب العالمین فرماتے ہیں ہم ان کے کروٹ کو دائیں بائیں بدل دیا کرتے تھے ہم ان کے کروٹ کو بدل دیا کرتے تھے تین سو نو سال کے بعد جب وہ اٹھے اور آپس اللہ نے بیدار کیا آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اتنے مزے کی نیند اتنی رحمتوں کی نیند ان کو ملی تھی تین سو نو سال نو سو تین سو نو سال سونے کے بجائے کہتے شاید ہم لوگ ایک دن یا آدھا دن سوئے ہوئے تھے بس اس سے زیادہ ہماری زندگی غار میں نہیں گزری ہے یہاں سے میرے دوستوں ایک بڑا اہم مسئلہ سامنے آ گیا کہ رب العالمین کا یہ قانون ہے جو انسان اپنے دین کو بچاتا ہے جو انسان اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جان اور مال کی حفاظت کرتے ہیں نبی السلاط السلام کا فرمان ہے یا غلام یہ فت اللہ یا فت کا اے میرے بچے اے میرے پیارے بچے اے لڑکی یہ فت اللہ یا فت کا اللہ کے دین کی تو حفاظت کر اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گی مٹی میں انسان نہ تین سو نو سال سویا ہوا ہے نہ اس کے بدن کو نقصان نہ اس کے کپڑے کو نقصان نہ وہ مٹی میں ملا نہ سڑا اور گنا نہ بھوک لگی اور نہ کسی اور تکلیف کے اندر جب انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کیا لیکن جب آج مسلمانوں نے دنیا اپنے اولاد کی حفاظت حفاظت اپنے پراپرٹی کی حفاظت اپنی جائیداد کی حفاظت اپنی صحت کی حفاظت ساری چیزوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے لیکن مسلمان آج اپنے دین کی حفاظت نہیں کرتا جب آج مسلمانوں نے اپنے دین کی حفاظت کرنا چھوڑ دیا تو اللہ رب العالمین نے ہماری حفاظت سے ہاتھ اٹھا لیا آج دنیا کے اندر مسلمانوں سے زیادہ مظلوم ان سے زیادہ ذلت کی زندگی گزارنے والی کوئی دوسری قوم آپ کو نظر نہیں آئے گی اس کی وجہ کیا ہے احفظ اللہ یا یہاں کا تم دین کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا دوسرا واقعہ میرے بھائی اس کو سورت کے اندر بڑا اہم ہے دو بھائیوں کا تذکرہ ہے رب العالمین نے اس آیت سے شروع کیا ہے دو بھائی تھی اللہ نے ایک کو خوب مالدار بنایا اور دوسرا بیچارہ محنت مزدوری کرنے والا صرف روزی روٹی کسی طریقے سے کسی طریقے سے پوری ہو جا رہی ہے ایک دن جو مالدار بھائی ہے ہاں، بڑا زمیندار ہے بڑا بزنس مین ہے اس کے پاس اس کے نزدیک چھوٹے بھائی کی کوئی قدر و قیمت نہیں گریب بھائی کی کوئی قدر و قیمت نہیں بڑی غریب بھائی بیمار ہو جائے اس کی عادت لیے جائے اپنی توہین سمجھتا ہے اس کے ہاں جا کر کے بیٹھے اپنی عزت سمجھتا ہے لیکن وہ غریب بھائی دیندار تھا اپنے بھائی کا خیال رکھا کرتا تھا ایک دن وہ غریب بھائی اپنے مالدار بھائی سے ملنے کے لیے گیا تو اپنے گھر میں بیٹھانے کے بجائے اپنے جہاں اس کی جاگیر تھی جہاں اس کے باغات کی کھیتیاں تھی جہاں اس نے بگلے بنا رکھے تھے وہاں اپنے باغات میں لے گیا اور لے جانے کے بعد جب باغ میں داخل ہوا تو کہتا ہے اے ملا ملا ملا جی تم نے نماز پڑھ کے کیا کیا بس مرنے کے بعد مرنے کے بعد کیا تجھے ملا انا اکثر و بھی کمانا ہوا ادو پڑا دیکھ لے ہم بڑے ہوشیار ہیں مال میں اولاد میں جائیداد میں پراپرٹی میں ہم تم سے بہت ہی زیادہ بڑھے ہوئے رہی بات مرنے کے بعد تو یہ بھی یاد رکھ اللہ نے ہم کو یہاں دیا تو مرنے کے بعد بھی سے اچھے ہی ہم پڑھیں گے بڑا کبر غرور ناشکری کی بات کی لیکن اس غریب بھائی نے کہا لولا اس دخل کا کا کل تماشا اللہ میرے مالدار بھائی آپ نے اس میں کبر کی گھمنڈ کی یہ تکبر کی باتیں آپ نے کیوں کی آپ رب کی ناشکری کر رہے ہیں رب کے ہاں کوئی دیری نہیں کہ ایک دن ایسا آئے اللہ تعالیٰ کوئی عذاب بھیجے اور تمہارے مال کو ختم کر دے اور اس باغ سے زیادہ بہترین باغ اور اس سم سے زیادہ دولت اللہ تعالیٰ ہم کو دے دے لیکن سمجھانے کے باوجود وہ انسان اور غرور پر آ ہوا آخر کار ایک دن اللہ رب العالمین نے اس کی لہلاتی کھیتیاں پھلوں سے لگے ہوئے باغات جو ساری زمینداری میں پھیلے ہوئے تھے رب العالمین نے آداب بھیجا پورے باغات اور فصلیں اس کی تباہ ہو گئی اب بڑا رویا فاس بہا جو کل وہی عروشہ اب بڑا پریشان ہوا کہ کاش کی جو ہم نے گھر میں بیج رکھا تھا وہ بھی زمین میں ڈال کر کے اب تو ہمارے پاس ایک دن روٹی کا بھی انتظام نہ رہ گیا پوری جائیداد اور پورے پراپرٹی کو اللہ رب العالمین نے تباہ اور برباد کر دیا رب العالمین نے اس واقعے کو بیان کیا کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو شکر بنو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور غریبوں کو حقیر سمجھ کر کے انہیں دلیل سمجھ کر کے ان پر کبر اور نہ ظاہر کیا کرو اللہ رب العالمین نے اگر ایک دن کسی کو مالدار بنایا ہے یا کسی کو غریب بنایا ہے تو دیر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو بدل دے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک بنائے موہد و متب سنت بنائے اپور کو لہٰذا اللہ من کلبی ماتو ہوئی نہیں الحمد للہ وقفا وسلام اللہ اماب تیسرا بڑا اہم واقعہ سورت القحد میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسا اور خضر علیہ علیہ السلام کا بیان کیا ہے صحیح بخاری اس کی بڑی تفصیل ہے اور قرآن پاک اس واقعے کا تذکرہ یہاں سے وہی بکار موسا فتح اب لوگ او موسا علیہ السلام ایک دن واس کہہ رہے تھے سننے والوں میں ایک نوجوان تھا اس کو ایک شک تھا اس کو موسا علیہ السلام کا واد اور موسا علیہ السلام کی تقریر اور نصیحت بہت پسند پڑی اس نے کہا موسا کیا آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے اس بیچارے کا مقصد یہ تھا کہ موسا علیہ السلام اتنی اچھی تقریر اور واد و نصیحت کر رہے ہیں تو اگر ان سے کوئی بڑا عالم ہوگا تو اس کی اور اچھی نصیحت ہوگی اس لیے ہمیں اس سے کے پاس پہنچ کر کے اس کا بھی واد و نصیحت سننا چاہیے وہ اس سے پوچھنے کا مقصد یہ تھا تھا لیکن موسا علیہ السلاط اسلام سے کے زبان سے نکلا لا عالم میں اپنے سے بڑا عالم دنیا میں کسی کو نہیں جانتا یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ فوق کل بھی علم علیم یہاں سے بڑی عبرت و نصیحت کی چیز ہے کسی علم والے کو کسی عالم کو اور کسی بڑے سے بڑے آدمی کو یہ کہنے کا کہنے کا اختیار نہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اگر ان سے کہا جائیں صاحب فلاں جگہ درد ہوتے آپ کیوں نہیں بیٹھتے ہم کیوں بیٹھے ہمیں سب کچھ معلوم ہے یہی سب کچھ معلوم ہے یہی آج ہمارے یہاں بے ایمی کا سبب بنا ہوا ہے یہی جہالت کا سبب بنا ہوا ہے موسا نبی اللہ انہوں نے کہا کہ لا عالم مجھ سے بڑا عالم دنیا میں کوئی ہے میں نہیں جانتا ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بات ناپسند گزری اللہ نے فرمایا موسا بڑا میرا ایک بندہ ہے اس کا نام خضر ہے خضر ہے اور وہ ایک جگہ وہاں رہتا ہے اور اس کو میں نے وہ علم دیا ہے جو تم کو نہیں دیا ہے موسا کلی ملا فسال موسا کلی ملا کے اندر علم کا شوق یہی شوق اصل میں ہونا چاہیے علم کا شوق اس علم حاصل کرنے کا جذبہ جیسے موسا نے سنا کہ فلا جگہ ایک عالم ہے ایک شخص بندہ ہے اس کو اللہ نے وہ علم دیا ہے جو ہمیں نہیں دیا ہے فوراً اللہ تعالیٰ سے پوچھا اللہ تعالیٰ اس وہاں تک میں کیسے پہنچ سکتا ہوں اس سے ہماری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے رب العالمین نے فرمایا ایک مچھلی تل کر کے لے لو فرائی کر کے بالکل اور وہ مچھلی جہاں غائب ہو جائے سمجھ جاؤ کہ وہیں وہ بندہ ملے گا بہرحال موسا علیہ السلام چلتے رہے اپنے غلام کو لے کر کے ایک جگہ پانی نظر آیا وہاں پارشور بیٹھ گئے پھر سامنے دریا تھا وہاں نیند لگ گئی سو گئے اور غلام جو ہے جگ رہا تھا مچھلی چھلانگ لگائی زندہ اللہ نے کیا مچھلی کو اور مچھلی سیدھے اسی دریا میں چلی گئی لیکن نوجوان نے سوچا کہ موسا علیہ السلام صاحب تو مچھلی چلی گئی ہے وہ پکڑ نہیں سکتے موسا علیہ السلام صاحب اس لیے جگہ کر کے نیت خراب کرنا بہتر نہیں ہے جب بیدار ہوں گے تو بتا دیں گے موسا علیہ السلام صاحب بیدار ہوئے اچھے اللہ کا غلام کو بجات نہ رہ گیا موسا علیہ السلام صاحب نے کہا چلو سفر شروع سفر شروع کر دیا اور غلام کو یہ بھول گیا کہ مچھلی کا تذکرہ کر دیں کہ مچھلی یہی غائب ہو گئی چلے گئے چلتے چلتے تھک گئے علم حاصل کرنے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا کہ موسا کلیم اللہ نے کہا لکینا من سفرینا ہادانا تبا اللہ کے بندے آتینا نا گدا لقد لکینا من سفرینا تبا اپنے خادم سے کہا میاں ذرا ناشتے دان لا کھولو اور کھانا کھائے اس سفر نے مجھے بہت ہی زیادہ تھکا دیا علم حاصل کرنے میں کا یہ شوق یہ جذبہ نبی اللہ پیغمبر کلیم اللہ کے اندر تھا کہ راستہ چلتے چلتے پیدل چلتے چلتے تھک گئے ہیں اور صرف علم حاصل کرنا مقصد ہے آج اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی علم حاصل کرنے کا ہی شوق اور جذبہ پیدا کر دے بہت ہی ضروری ہے کہ علم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ آدمی کے اندر ہو بہرحال جب موسا کریم اللہ نے کھانا مانگا تو غلام نے کہا رے اور ارے موسا نے بھول بھول گیا معاف رکھے اور جہاں آپ سوئے ہوئے تھے مچھلی وہی غائب ہو گئی موسا کریم اللہ نے کہا اللہ کے مدد وہی وہ بندہ ملے گا بہرحال موسا کریم اللہ پرکھ کر کے آئے خضر اللہ کے نبی پیغمبر علیہ سراف کا وہاں بیٹھے تھے موسا کریم اللہ نے سلام کیا اور گفتگو ہوئی موسا کریم اللہ نے کہا حل اتب کا اللہ انتو علمانی مما علم کا رشتہ آپ کے پاس کچھ علم ہے جو میرے پاس علم نہیں ہے میں آپ کی شاگردی اختیار کر کے آپ کی خدمت میں رہ کر کے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں اللہ اکبر اللہ کی وہی نازل ہو رہی ہو صاحب سورات ہو کریم اللہ ہو لیکن استاد بنا رہا ہے حد سے علیہ رہے کو چاہو موسا کے پاس وہ علم ہے جو خضر کے پاس نہیں اور خجر کے پاس وہ علم ہے جو موسا رہے السلام کے پاس نہیں دونوں نبی ہیں دونوں پیغمبر لیکن کہا جاتا ہے وہ انسان کبھی عالم نہیں بن سکتا جو غیروں کے علم سے فائدہ نہ اٹھانا چاہے اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھ لے اور کسی کے علم کو اپنے علم میں شامل نہ کرنا چاہے وہ کبھی عالم نہیں بن سکتا عالم وہ بنتا ہے جو اپنے علم میں غیروں کے علم کو پوچھ پوچھ کر کے اور سن سن کر کے اپنے علم میں اضافہ کرے لیکن نے کہا موسا ہماری تمہاری نہیں نبھے گی ہم ہمارے ساتھ تم نہیں صبر کر سکو گے بڑی مشکلات آئیں گی تمہارے لیے لیکن موسا کلیم اللہ نے اپنا ساگید بنائے ان شاء اللہ آپ کچھ بھی کریں گے کتنی بھی سختی کریں گے ان شاء اللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے علم حاصل کرنا استاد ڈھونڈنا اور یہ استاد کا ادب کرنا اور استاد کی طرف سے آنے والی اس شکتیوں پر صبر اور برداشت کرنا یہ علم کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے موسا اور فکر ہے پرابستان کے واقعے کو ہمارے لیے اسی مسائل کو انہی مسائل اور استاد و شاگرد کے آدھار علم کی حل علم حاصل کرنے کے شوق و جذبے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے موسا اور فکر کا واقعہ بیان کیا ہے چوتھا بڑا اہم واقعہ جو ہے ذل کرنے کا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے اگر دین پر چلے گے تو دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے اگر دینداری کریں گے تو ہم دنیا کے ہر قسم کی نعمت سے محروم رہیں گے اللہ نے موسا رہے سورت القید کے اندر دل کرنے کا واقعہ بیان کر کے واضح کر دیا کہ جو انسان ایمان کے ساتھ عمل سارے کرتا ہے اللہ دنیا بھی اسے دیتا ہے اور آخرت بھی اسے عطا کرتا ہے حض القرنین نیک اور صالح اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ تھا اللہ نے اس کو بادشاہت عطا کیا اور اتنی بڑی بادشاہت آج تک دنیا میں کسی نے نہیں کیا نہ کسی یہودی نے کیا نہ کسی عیسائی نے کیا نہ کسی بےمان نے کیا ہے نہ کسی بلحد نے کیا ہے اللہ ایک مومن ایک مرد مومن ایک نیک اور صالح انسان ذلکر جب مشرق کی طرف گیا تو وہاں تک چلا گیا جہاں تک اسے دنیا ملی فتوحات کرتے ہوئے مغرب کا رخ کیا اللہ رب العالمی نے فرمایا مغرب میں وہاں تک گیا جہاں تک اسے دنیا ملی اس کے بعد شمال اور جنوب کا رخ کیا پوری دنیا پر غلبہ حاصل کیا ایمان اور صاحب کی برکت ہے اگر آج ہمیں تو کوئی قوت کوئی طاقت حاصل نہیں ہے تو اصل میں ہم سمجھتے ہیں دین رکاوٹ ہے دین رکاوٹ نہیں ہے دین کا چھونا ہمارے لیے ترقی میں رکاوٹ دعوت بنا ہوا ہے اگر ہم دیندار بن جاتے تو رب العالمین اعلان ہے وہ انتم العلون ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں غلبہ عطا کرے گا یہ چار واقع ہیں بڑے اہم جو اللہ نے اس صورت کے اندر بیان کیا آخر میں اللہ نے پانچویں چیز بشارت سنائی ہے ان الذین آمنو وعملوا الصالحات جو لوگ ایمان اور عمل صالح کریں گے ایمان ہے لائیں عمل صالح والے کریں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں داخل کرے گا یہ بڑی بشارت ہے ایمان اور امن سارے والوں کو اللہ تعالیٰ ان چھ باتوں کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے العالمین ہمیں جو بیمار ان کو شفا کلی عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض کو اڑا دے جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے العالمین جو ہمارے یہاں بہت ساری نعمتوں سے اللہ محروم ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کی نعمت نعمتوں سے مالا مال کر دے ہم جو بے روزگار ہو اللہ تعالیٰ انہیں حلال روٹی روٹی سے لگا دے ہر بے روزگار اور ہر بے روزگار کو حلال کام حلال کا دروازہ اس کے لیے آسان بنا دے ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے حکمران وہاں کے ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق فرما وہی امال کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ دین کے لیے ملک کے لیے وطن کے لیے خیر و برکت کر ذریعہ بنے اور انہیں ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ روک لے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جو امت کے لیے دین کے لیے اور اس طرح سے ملک کے لیے اللہ تعالیٰ نقصان دے ہو اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وایتاء ذی القربى وینھا عن الفحشاء والمنکر والبغي یعظکم لعلكم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوه استجیب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر